تمہارے فیصلوں نے پا لیا ہے راز زندگی تمہارے رت جگوں کو مل گیا ہے تاج آ گیا ہم اپنے خون کو کبھی نہ جانے دے دے گا اجاڑ دو اجاڑ دو ادو کی ظلم بستیاں خیال فاصلوں کا اب کرو نہ تم مجاہد وطن کی دھڑکنیں پکارتی ہیں اب بڑے جی چل کر رہے گا چاک گرے با یقین رکھ چھٹ جائے گا یہ گھور اندھیرا یقین رکھ ہے اب بہت قریب سویرا یقین رکھ ٹوٹے گی تیرے پاؤں سے اب ظلم کی زنجیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو چل کر رہے گا چاک گرے یقین رکھ چھٹ جائے گا یہ گور اندھیرا یقین رکھ ہے اب بہت قریب سویرا یقین رکھ ٹوٹے گی تیرے پاؤں سے اب ظلم کی زنجیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو تصویر عزم جرت مومن ہے بے مثال راہ خدا میں گھر جلے تو کچھ نہیں ملال تصویر عزم جرت مومن ہے بے مثال راہ خدا میں گھر جلے تو کچھ نہیں ملال دھرتی پہ اپنے کر دیے قربان نو نہار پھوٹے گی تیرے خون سے اب صبح کی تنویر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو تصویر عزم جرد مومن ہے بے مثال تاہے خدا میں گھر جلے تو کچھ نہیں ملال دھرتی پہ اپنے کر دیے قربان نو نہال ٹوٹے گی تیرے خون سے اب صبح کی تنویر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو پورے تمہاری فتو سمت پہ مر مٹیں دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں پورے تمہاری فتو سمت پہ مر مٹیں دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں تم ہو وہ جن کے پاؤں میں ہوتی ہے جنتیں انسانیت کا جاگنے والا ہے ابو زمین اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو پورے تمہاری فتو عصمت پہ مر مٹے دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کرے تم ہو وہ جن کے پاؤں میں ہوتی ہے جنتیں انسانیت کا جاگنے والا ہے اب ضمیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو دشمن کی کیا مجال تجھے بے ردا کرے پہنچے ستم کا ہاتھ نہ تجھ تک خدا کرے دشمن کی کیا مجال تجھے بے ردا کرے پہنچے میں گھر جلے تو کچھ نہیں ملال دھرتی پہ اپنے کر دیے قربان نو نہال ٹوٹے گی تیرے خون سے اب صبح کی تنویر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو پورے تمہاری فتو سمت پہ مر مٹیں دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں پورے تمہاری فتو عصمت پہ مر مٹیں دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں تم ہو وہ جن کے پاؤں میں ہوتی ہے جنتیں انسانیت کا جاگنے والا ہے اب زمین اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو پورے تمہاری و عصمت پہ مر مٹے دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کرے تم ہو وہ جن کے پاؤں میں ہوتی ہے جنتیں انسانیت کا جاگنے والا ہے ابو ضمیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو دشمن کی کیا مجال تجھے بے ردا کرے پہنچے ستم کا ہاتھ نہ تجھ تک خدا کرے دشمن کی کیا مجال تجھے بے ردا کرے پہنچے ستم کا ہاتھ نہ تجھ تک خدا کرے بے شک وہ اپنے ظلم کی اب انتہا کرے ڈرتے ہیں ظلم کر کے یہ ظلمت کا دے کے پیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو دشمن کی کیا مجال تجھے بے ردا کرے پہنچے ستم کا ہاتھ نہ تجھ تک خدا کرے بے شک وہ اپنے ظلم کی اب انتہا کرے ڈرتے ہیں ظلم کر کے ظلمت کا دے کے پیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو کٹ جائے پر جھکے نئے گردن حسین تر آزادیوں کی سمت ہے جاری تیرا سفر کٹ جائے پر جھکے نئے گردن حسین تر آزادیوں کی سمت ہے جاری تیرا سفر دشمن کا کوئی وار بھی ہوگا نہ کارگر کٹ جائے گی ہمت سے تیری جبر کی شمشیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو کٹ جائے پر جھکے نئے گردن حسین کر آزادیوں کی سمت ہے جاری تیرا سفر دشمن کا کوئی وار بھی ہوگا نہ کارگر کٹ جائے گی ہمت سے تیری جبر کی شمشیر اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے اے مجاہدو مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو اے مجاہدو